یا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں پریشان کریں گے اور اب تو لوگ امن و امان میں ہیں پھر قصر کیوں کر جائز ہوگی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو بات تمہیں کھٹکی وہ مجھے بھی کھٹک چکی ہے چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی جانب سے تمہارے لیے ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے پس تم اس کے صدقے کو قبول کر لو جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چونتیس یہ حدیث صحیح ہے